تو فرون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم دونوں نون اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہاں نون کا